زندگی اور موت یہ انہوں نے پیج آگے ساتھ ساتھ سکین کی میں انسان کو اپنی زندگی بہت ہی پیاری ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ جس زندگی کو میں بے حد پیار کرتا ہوں وہ زندگی ہر لمحہ کم ہوتی جاتی ہے اور وہ موت جس سے میں بہت ہی گھبراتا ہوں وہ ہر لمحہ قریب ہوتی جاتی ہے کبھی تو اس موت کے بظاہر کچھ بھی آثار نہیں ہوتے وہ دفتن بھی آ جاتی ہے اور زندگی سے رشتہ منقطع کر کے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اسی لیے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاد فرمایا حدیث حضرت عبداللہ بن عمر فاروق فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا یعنی یہ انسان جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر خلاصہ کلام یہ ہے کہ شام کے وقت یہ خیال نہ کرے کہ زندگی کے نیکی کا یہ کام صبح کر لوں گا ہو سکتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے ہی موت آ جائے اور صبح کے وقت یہ خیال نہ کرے کہ نیکی کا یہ کام شام کو کر لوں گا کیا خبر شام تک زندہ رہے گا یا نہیں لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی موت کو ہر وقت یاد کرتا رہے اور موت سے بالکل ہی نہ گھبرائے بلکہ ایک سچے مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہے اور اپنی دنیوی زندگی کو شریعت متحرہ کی پابندی میں بسر کر کے آخرت کے سفر کا توشہ تیار کرتا رہے بلکہ موت کو ایک دلہن کی طرح گلے لگانے کا حوصلہ رکھے کیونکہ موت ایک ذریعہ ہے آخرت کے سفر کی ابتدا کا اور اس کی پہلی منزل قبر ہے اور قبر میں ایک نعمت عظما نصیب ہوگی اور وہ نعمت ہے حضور اقدس نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا کے دیدار کی سعادت حاصل ہونا جیسا کہ کفن میرا خوشیوں کی سوغات لایا اسے پہن کر تیرا دیدار ہوگا موت مومن کے لیے رحمت ہے عام طور سے لوگ موت کو زحمت سمجھ کر اس سے ڈرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت مومن کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے موت کے سبب سے مومن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ موت اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے حدیث حضرت امام ابو نعیم اور حضرت امام بے حقی نے شاب المان میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ حضور اقدس جان عالم و رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الموت کفارت لکل مسلم یعنی موت کفارہ گناہ ہے ہر مسلمان کے لیے اس حدیث کے ضمن میں مجدد دین و ملت امام عشق و محبت اللہ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ بہت بندے خدا کے جو زندگی میں آلودہ گناہ تھے بعد موت پاک کو طیب ہو گئے کال امام اجل حافظ الحدیث علامہ جلال الدین سیوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کرتبی نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان مرتے وقت جو تکلیف پاتا ہے وہ اس کے گناہوں کے معافی کا سبب بن جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو اگر کانٹا یا اس سے کم چیز بھی لگ جائے تو وہ بھی اس کے گناہوں کو مٹاتی ہے تو جب کانٹے کا یہ حال ہے تو پھر سکرات موت کا کیا حال ہوگا جس میں تلوار کی تین سو چوٹوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے روایت ابن ابی دنیا نے مالک بن مغول سے روایت کی کہ سب سے پہلی چیز خوشی کی جو مومن کو حاصل ہوگی وہ موت ہے کیونکہ اس میں وہ اللہ کا ثواب اور اس کا کرم دیکھتا ہے روایت حضرت ابو نعیم نے اپنی کتاب خلیہ الولیہ میں ابن عبدربہ سے روایت کی کہ انہوں نے مقبول سے کہا کہ کیا تم جنت کو پسند کرتے ہو انہوں نے کہا کہ جنت کو کون پسند نہ کرے گا تو انہوں نے فرمایا کہ موت سے محبت کرو کیونکہ جنت کو مرے بغیر نہیں دیکھ سکتے حدیث امام ابن باجہ نے ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس احمد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو ہر چیز میں ثواب ملتا ہے یہاں تک کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی موت کی یاد اور تیاری موت سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر وقت موت کو یاد کر کے اس کی تیاری میں رہنا چاہیے دنیا کی زندگی تو ایک مسافر کی طرح ہونی چاہیے جس طرح مسافر اپنے سفر کے مقام کو چھوڑ کر اپنے وطن کی طرف لوٹتا ہے اسی طرح دنیا کو مقام سفر سمجھ کر اپنے وطن یعنی آخرت کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے ایک دن ضرور یہاں سے کوچ کر کے چلے جانا ہے لیکن لہٰذا جہاں جانا ہے وہاں اچھا توشہ ساتھ لے کر جانا ہے یہی کوشش ہر وقت کرنی چاہیے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا یعنی راہگیر اپنی منزل مقصود تک جلد از جلد پہنچنے کی ہر لگن میں ہوتا ہے وہ راستے کے کھیل تماشوں کی طرف الطاف نہیں کرتا کہ اس کا سفر تاخیر سے دو چار ہو اور منزل تک وصول دیر میں ہو بلکہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے سفر کی مسافت کو جلد از جلد طے کرتا ہے اسی طرح ہر مومن کو چاہیے کہ وہ دنیا میں محبت دنیا کی محبت میں نہ الجھے اور نہ ہی دنیوی معاملات میں اس طرح پھنسے کہ دنیا کے تعلقات اسے منزل مقصود تک پہنچنے میں آڑ بنے لہذا موت کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے موت کو یاد کرنے کی احادیث کریمہ میں بہت فضیلتیں وارد ہیں علاوہ ازیں موت کو یاد کرنے سے بے شمار فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں ذیل میں چند احادیث کریمہ اور بزرگان دین کے اقوال زرعی پیش ہیں حدیث امام ترمزی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو نعیم نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ زور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اکثر ذکر حادم لذت الموت لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو حدیث امام ابن ماجہ نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے عقل مند مومن کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے اور موت کے بعد کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے یہ ہے مند حدیث ابن ابی دنیا نے حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے قریب سے گزرے جس میں خوب ہنسی مذاق ہو رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اپنی مجلس میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی ملاوٹ بھی کرو عرض کی گئی وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ موت کی یاد حضرت امام تبرانی نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نصیحت کرنے کو موت کافی ہے امام بحقی نے شعب الرحمان میں روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ کیا شہدہ کے ساتھ اور کسی کا بھی حشر ہوگا آپ نے فرمایا ہاں اس کا جو رات و دن میں موت کو بیس مرتبہ یاد کرے گا الحاصل موت سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر وقت موت کا خیال ذہن میں حاضر رکھنا چاہیے موت کی یاد سے بہت فائدے ہیں ان میں سے چند فوائد ذیل میں مذکور ہیں فائدہ ہر وقت موت کو یاد کرتے رہنے سے دل کو ایک تسلی حاصل ہوتی ہے موت کو یاد کرنے والا ظلم و ستم اور آئی ہوئی مصیبت سے پریشان نہیں ہوتا موت کی یاد سے دنیاوی تفکرات دور ہو جاتے ہیں غم رنج مصیبت اور دیگر تفکرات سے آدمی غمگین نہیں ہوتا بلکہ اسے ایک قسم کا قلبی سکون ہر وقت میسر ہوتا ہے موت کو ہر وقت یاد رکھنے والا کسی سے بھی نہیں ڈرتا انسان کو سب سے بڑا ڈر موت ہی کا ہوتا ہے موت کے مقابلے میں تمام مصیبتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب وہ موت سے نڈر ہو جائے گا اور موت کو یاد کرتا رہے گا تو وہ کبھی بھی دنیاوی مصائب سے خوفزدہ نہیں ہوگا موت کی یاد سے نیکیوں کی ترغیب اور گناہوں سے بچنے کی عادت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ موت ضرور آنی ہے اور مرنے کے بعد ایک دیگر جہان میں جانا ہے اور اس جہاں میں نیکیوں کا اچھا بدلہ اور انعام حاصل ہوگا اور گناہوں کا برا انجام اور سزا دی جائے گی تو وہ ہر وقت نیک کام کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے گا توبہ کی توفیق جلدی نصیب ہوگی دل میں کنات ہوگی اور عبادت میں لذت اور خوشی حاصل ہوگی خدا کا خوف ہر وقت غالب رہے گا دنیا کی رغبت کم ہو جائے گی اور دل سے دنیا اور دنیا کے عیش و آرام کی محبت کم ہو جائے گی نقطہ موت سے ڈرنے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے سے بزدری پیدا ہوتی ہے نتیجتاً روب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے دشمن غالب ہو جاتا ہے ایک ایک حدیث حدیث شریف شریف میں ہے حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم مختلف گروہوں کو ایسی دعوت دی جائے گی جیسے ایک برتن پر جمع ہو کر کھانے والوں کو دعوت دی جاتی ہے یعنی تم پر حملہ کرنے کے لیے اور تم کو نست و نبود کرنے کے لیے مختلف گروہوں کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور وہ تمام گروہ جمع ہو کر تم کو ختم کرنے آئیں گے اس ارشاد علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم تعداد میں ہوں گے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ اس وقت تم کثیر تعداد میں ہوگے لیکن تم جھاگ کی طرح ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارے کے دلوں سے تمہارا روب و دبدبہ نکال دے گا اور دلوں میں دہن یعنی کمزوری ڈال دے گا ایک صحابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کہ دہن کیا چیز ہے وہن کیا چیز ہے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا یعنی موت سے ڈرنا مدرجہ بالا ارشاد ارشاد علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قوم مسلم کے حالات حاضرہ کا موازنہ کریں آج یہ عالم ہے کہ دشمنان اسلام گروہ در گروہ جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ظالم اور جفا کش عناصر مجموعی طور پر مسلمانوں کے مکانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں انہیں زندہ جلاتے ہیں عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیخ کرتے ہیں اور ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیے جاتے ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے دشمنوں کے دلوں سے ہمارا روب و دبدبہ جاتا رہا ہے اور اس کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں اور موت سے ڈرنے لگے ہیں